نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مذل ملا ومن يذلل فلا هادي لا لا وأشهد وأشهد أن أن إله إلا الله شريك محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا مینشمس رحم نویم اللہ دینا منو تت میلولہ اللہ ألا بذكر الله تتم القلوب وقال الله عز وجل في مقام آخر ومن و کاب جلف می نی میتری لہول ہدیس لیلہ سبی لاہ بین و یوای کل ما بو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ بین آج کے درس کا عنوان ہے موسیقی روح کی غذا یا سزا جہاں تک اتنا جملہ ہے موسیقی روح کی غذا یہ آپ سنتے رہتے ہیں آج بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں موسیقی کو روح کی غذا قرار دیے ہوئے ہیں اور جس قسم کے لوگ یہ بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے وہ لوگ اپنی جگہ درست ہیں ممکن ہے آپ میری یہ بات سن کر حیران ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنیادی طور پہ نفس اور روح کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک وہ نفس ہے جو پاکیزہ ہے ستھرا ہے جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے وہ پاکیزہ روح جسے اللہ کی اطاعت سے اللہ کی فرما برداری سے اللہ کی شریعت کی پابندی سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اس پاکیزہ روح کی جزا اللہ کا قرآن ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی عبادت اور بندگی ہے اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ پاکیزہ روحوں کی جزا بیان فرمائی ہے اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں اللہ وینا آ و تتم ان کلوب ہوں بے ذکر اللہ اللہ بے ذکر اللہ ہی تتم انقلوب فرما جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پکڑتے ہیں تو جس دل کے اندر ایمان ہے اور ایمان کی وجہ سے روح پاکیزہ ہے ستھرا ہے نفس صاف ہے دل کے اوپر نفاق کا زنگ نہیں چڑھا ہوا منافقت کی گرد و غبار نہیں پڑی ہوئی اس پاکیزہ نفس اور روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے ہاں وہ روح اور نفس جو اللہ کی نافرمانی کر کر کے اللہ کی بغاوت کر کر کے گندا نجس اور خبیص ہو چکا ہے نفس سے خبیصہ بن چکا ہے اس گندے نجس اور پلید روح اور نفس کی غذا واقع میوزک ہے موسیقی ہے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے اس کو اگر سمجھ لیں بات آسان ہو جائے گی تو جن لوگوں کے نفس گندے ہیں جن کی روحیں نجس ہو چکی ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام کر کر کے جن کے دلوں پہ نفاق کا زنگ چڑھا ہوا ہے یہ ان کا بول ہے کہ مسیح کی روح کی غذا ان کے گندے روح کی گندے نفس کی غذا واقعی مسیح کی ہے یہ ان کی بات ہے لہذا وہ اپنی جگہ یہ بات ذہن میں بیٹھا ہے ورنہ جہاں تک مومن کی بات ہے پاکیزہ دل انسان کی بات ہے ستھرے نفس نفس مطمئنہ کی بات ہے یاد رکھیے ایسے پاکیزہ صاف اور ستھرے نفس کی غذا وہ کبھی بھی موسیقی نہیں ہے سمجھو جس روح کی غذا موسیقی ہے میودک ہے اسے اللہ کی طرف سے سزا ملی ہوئی ہے ہی و نسلی ہی جہنم و سات سیرا یہ اسے سزا ملی ہوئی ہے کہ شیطان نے اس کے برے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے ہیں اور وہ برائیوں کو اپنے روح کی غذا سمجھے ہوئے ہیں ورنہ مومن اللہ اکبر اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں بہت سے مقامات پہ مومن دنوں کی کیفیت بیان کی ہے کہیں فرمایا آیات اللہ آنا اللیل کہ مومن بندے وہ تو رات کی گھڑیوں میں اپنی نیند چھوڑ کے اپنا آرام قربان کر کے اور دنیا کی لذتیں دب کے وہ تو رات کی گھڑیوں میں بھی اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور یہی ان کے دلوں کا اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا رات کی گھڑیوں میں وہ اللہ کی آیتیں پڑتے ہیں وہ میوزک موسیقی کو نجس اور گندی چیز سمجھتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے جس طرح کتب حدیث کے اندر موجود ہے اللہ اکبر وہ پاکیزہ شریعت کتنے دکھ کی بات ہے کتنے صدمے کی بات ہے وہ اللہ کا ستھرا دین وہ اللہ کی پکیزہ شریعت جس شریعت کے اندر موسیقی میوزک ڈھول تبلا اس قسم کی آوازوں کو شیطانی آوازیں کہا گیا اس قسم کے آلات کو شیطانی آلات کہا گیا وہ شریعت متحرہ اس کے اوپر ایمان کے دعوے کرنے والے آج کس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں ورنہ وہ شریعت تو اتنی ستھری ہے کہ یہ گھنٹی گھنٹی کیا ہے اس کے اندر کتنا سا سود ہے بلکہ ذرا زیادہ آواز آئے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے اس شریعت متحرہ کے اندر گھنٹی کو شیطان کا باجا کہا گیا ہے اٹھاؤ صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر بڑی کثرت سے احادیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسافروں کی وہ جماعت مسافروں کا وہ وفد قافلہ جن کے ساتھ جانوروں کے گلے میں گھنٹیاں بج رہی ہیں اس قافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے صرف گلے کے اندر لٹکی ہوئی گھنٹی وہ نہ میوزک نہ موسیقی اسے شیطان کی بانسری شیطان کا باغا جس شریعت متحرہ میں قرار دیا گیا ہے اس شریعت متحرہ کا نام لینے والے آج سفر کرتے ہیں کار میں ویگن میں بس میں گاڑی میں میوزک بج رہا ہوتا ہے فلم گندی چل رہی ہوتی ہے شیطانی یا بادیں رہی ہوتی ہیں اللہ کی قسم ایسے حالات میں اللہ نہ کرے اگر حادثہ ہو جائے مرنے والے کتے کی موت مرے کس حالت میں انجام یہ میری بات نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے بندہ جس حالت میں مرے اس حالت میں اٹھایا جائے گا ایک شخص اس نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا سواری کے پلان سے پاؤں پھسلا گردن کے بل زمین پہ گرا وہی موت واقع ہو گئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو احرام کی دو چادروں میں کفن پہنا دو اس کا سر نہ ڈھانپو اس کو خوشبو نہ لگاؤ اس کو اسی حالت میں دفن کر دو فائن یو باسو یو باسو یو باسو یومل کی آمد اٹھاؤ صحیح بخاری سن نبی داود مسند احمد اور بھی بہت ساری کتب حدیث شریف میں یہ حدیث موجود ہے فرمایا فعن نہ یومل قیامت ملبیا یہ بندہ کل قیامت کے دن جب قبریں پھٹے گی وہی دل قبور بوسرت قبریں کھیڑی جائیں گی یہ بندہ جب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ اسی طرح حالت احرام میں لبیک لبیک پڑتے ہی اٹھایا جائے گا ذرا غور فرمائے جس چیز پہ خاتمہ وہی حالت قبروں سے اٹھاتے وقت نہ ملکیا متی مولبیا شہید کے بارے حدیث آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا جس کو بھی اللہ کی راہ میں زخم لگا کل قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ اسی زخمی حالت میں ہوگا جس زخمی حالت میں یہ دنیا سے گیا تھا اس کا زخم اسی طرح گہرا خون اسی طرح شوق رنگ میں لیکن آپ نے ساتھ مزید اعزاز بتایا اللہ دم و ری ہو ری ہو رنگت خون کی ہوگی خوشبو کستوری کی مہک رہی ہوگی یہ ہیں اچھے خاتمے امال صالحہ کرتے ہوئے موت اس کا کتنا بڑا اعزاز ہے ادھر کیا سفر میں ہے سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ہے چیتا تم میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے لیکن آج شریعت طاہرہ متحرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ستری شریعت کی طرف نسبتیں کرنے والے عذاب کے دوران وہ گانے سنتے فلمیں دیکھتے ہیں عذاب کا ٹکڑا کہا گیا سفر کو سفر کے دوران بھی گانے سنتے فلمیں دیکھتے ان الیہ راجعون روح گندا ہو گیا جس شریعت میں گھنٹی اتنی خطرناک ہے اب مجھے بتاؤ وہ بس ویگن گاڑی جس میں میوزک بج رہا ہو تبلا بج رہا ہو فلم چل رہی ہو وہاں فرشتے ہوں گے کہ جس شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی بج رہی ہو اس کافلے کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اس لیے جب روح گندا ہوگا پھر میوزک اسی کی اس گندے روح کی غذا ہوگی اور حقیقت میں سزا ہوگی یہی مضمون ہے کہ موسیقی روح کی غذا یا سزا وہ سزا ہے سزا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ہمیں نمونہ کیا دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارج نامی جگہ سے گزر رہے تھے ارج نامی جگہ سے ایک گانے والا سامنے آ گیا گانے والا حریف کے الفاظ ہے گانے والا سامنے آ گیا اور اس کے ساتھ حالانکہ نہ موسیقی تھی نہ ڈھول تبلا تھا صرف وہ غزلیں گا رہا تھا وہ سامنے آ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم فرماتے ہیں خود شیطان او ام سے کچھ شیطان اس شیطان کو پکڑو یا اس شیطان کا منہ بند کرو وہ رعوف رحیم پیغمبر جس نے جلدی کیے کسی کے لیے سخت لفظ نہیں بولا وہ جو گانے گا رہا تھا جو غزلیں پڑھ رہا تھا جو عشقیا اشعار پڑھ رہا تھا آپ نے اس کو کیا کہا خود شیطان اس شیطان کو پکڑو او ہم سے کچھ شیطان یا اس شیطان کا منہ بند کرو پھر لائیں یم تالیا جو یری خیر اللہ من ایم تالیا شیرا آدمی اپنا پیٹ پھاڑ کے اپنے پیٹ کے اندر گندا لہو اور پیپ بھر لے یہ پھوڑے پھنسی میں جو گندا لہو اور پیپ پیدا ہوتا ہے نا فرمایا آدمی اپنا پیٹ چاہ کر کے اس میں گندا لہو اور پیپ بھر لے یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر گانے جمع کرے غزلیں جمع کرے وہ کس چیز کو روح کی غذا کہہ رہے ہو جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا گانے والے کو شیطان کہا اور وہ جو اس کی غزلیں تھیں اس کے گیت اور اشعار تھے ان کے بارے فرمایا بندہ پیٹ پھاڑ کے اس کے اندر گندا لہو اور پیپ بھر لے اور اس وہ گندا لہو اور پیپ اس کی انتریوں کو کاٹ کے رکھ دے یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ اس کا پیٹ شیروں اور غزلوں سے جمع ہو بھرے کتنی سخت واضح بات ہے آج اس شریعت کو ماننے والی قوم اللہ اکبر حیا ختم غیرت کا جنازہ نکل گیا بیٹے باپ کے سامنے ماں کے سامنے بھائی بہنوں کے سامنے ہر وقت وہی گنگناتے رہتے ہیں جو سنتے ہیں وہی وہی گندی محبت کا پرچار جس گندی نجس محبت نے آج معاشرہ تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا ہے یہ اسی گندی محبت کے پرچار کرنے والے ہیں یہ غزلوں والے شیروں گانوں والے میوزک موسیقی والے اور ہے کیا اس میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کہی ان چیزوں سے روکنے کے لیے آپ فرماتے ہیں لوگوں میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھنے والے کس منہ سے موسیقی کو کی غذا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں گانے بجانے کے میوزک موسیقی کے آلات یہ توڑنے کے لیے بھیجا گیا وہ جو چیزیں پیغمبر توڑنے کے لیے بھیجا گیا آج ان چیزوں کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر بڑی عزت دے کے اونچی جگہوں پہ سجایا ہوا ہے جن چیزوں کو پیغمبر توڑ کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکنے کے لیے آیا اس کا کلمہ پڑھنے والی قوم نے کیا کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے وہ تھے سچے کلمہ پڑھنے والے لوگ گزر رہے تھے اسی طرح کی آواز سنائی دی کانوں کے اندر اونگلیاں ٹھونس لیں اس وقت تک انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونسے رکھی جب تک یہ بتا نہیں دیا گیا کہ اب آواز بند ہو گئی ہے وہ ساتھ چھوٹا بچہ تھا بچہ بھی مکلف نہیں ہوتا اس کو پوچھتے ہاں جی آواز بند ہوئی ہے کہ نہیں جب اس نے سمجھایا کہ آواز بند ہو گئی ہے پھر کانوں سے انگلیاں باہر نکالی جن آوازوں کو سن کے صحابہ کرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروں کا رام وہ کانوں میں اوکھلیاں ٹھونس لیتے تھے آج وہ آوازیں ہم شوق سے سنتے ہیں اور قرآن سے پوچھو قرآن نے ایسی آوازوں کو شیطان کی آواز کہا ذرا قرآن پڑھو سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام سورہ اسرا بھی ہے فرمایا وسطفز وسط منہم بسوتک اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس وقت یہ بات کہی تھی جب ابلیس ملون نے عزم کیا تھا عزم کہ میں دائیں طرف سے آؤں گا بائیں طرف سے آؤں گا ہر طرف سے میں تیرے ان بندوں پہ حملہ کروں گا میں ان کو ایسا ورگلاؤں گا ایسا سبز باغ دکھاؤں گا یہ بندے تیرے ہوں گے پیشانی غیروں کے آگے جھکائیں گے یہ بندے تیرے ہوں گے اپنا وقت غیروں کو دیں گے بندے تیرے ہوں گے تیرے دیے ہوئے جانوروں کے کان کاٹ کاٹ کے غیر اللہ کے اڈوں پہ یہ چھوڑیں گے جب ابلیس ملو نے اپنے ان عزائم کا اظہار کیا کہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا ایسا ورگلاؤں گا کہ تیری دی ہوئی قوتوں سے میں ان ان کے لیے تیری دی ہوئی قوتوں سے اپنا وقت نکالوں گا یہ تیرے شکر گزار نہیں بنے گے جب اس نے ان عزائم کا اظہار کیا اللہ نے اس موقع پہ کہا تھا جا وسط منسٹر تھا تمہن بس جا اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جس پہ تیرا بس چلے اس کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی آواز کے ساتھ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کرو بس وسط منستا تا تمن ہم بھی ابلیس سے کہا اپنی آواز کے ساتھ جس پہ تیرا بس چلتا ہے کر لے گمراہ اب مجھے بتاؤ کبھی شیطان کی آواز آئی ہے اللہ فرما رہے ہیں تو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر کبھی ایسا ہوا ہے بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہو تو شیطان آواز دے کے کہے او نہ جا نماز پڑھنے کبھی ایسی آواز سنی ہے بندہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو غیبی آواز آ جائے نہ رکھ روزہ اور وہ شیطان کی آواز ہو کبھی ایسا ہوا جبکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی آواز ہے اس کو کہہ رہے ہیں اپنی آواز سے جس پہ تیرا بس چلے تو اسے گمراہ کر وہ شیطان کی آواز سوت شیطان یہی گانا بجانا میوزک اور موسیقی ہے یہی وہ آواز ہے یہی اہل تفسیر اس کا یہی مفہوم بتاتے ہیں اور احادیث کے اندر بھی یہی مفہوم بتایا گیا ہے وہ شیطان کی آواز جس کو کہا گیا سوتے ابلیس سوتے شیطان وہ یہی گانا بجانا ڈھول تبلا اور موسیقی ہے اللہ فرماتے ہیں اپنی اس گندی آواز کے ساتھ کر لے گمراہ اور چلتے چلتے میں بات کرتا جاؤں اللہ اکبر ابلیس نے جب ان عزائم کا اظہار کیا نا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا یہ تیرے بندے تیرے شکر گزار تھوڑے ہی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پہ اپنا ایک اعلان کیا ابلیس نے اپنا عزم کیا اللہ نے اپنی بات کہی اللہ نے اس موقع پہ فرمایا جا تو جو کر سکتا ہے کر لے ان عبادی لئی صلاح علیہم سلطان جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا جو میرے ہوں گے آج فیصلہ کر لو کون اللہ کا ہے کون شیطان کا ہے اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا اور واقعہ تنگ ہر دور میں ایسے انسان آئے جن کو شیطان برگلا نہیں سکا بلکہ انہوں نے ایسی زندگیاں پیش کی ایسے کارنامے سر انجام دیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصح القتب عبادہ کتاب اللہ صحیح البخاری میں حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان ڈر کے راستہ ہی بدل جاتا ہے یہ ہے ان عبادی لئی لئی علیہم سلطان تو جو کرنا ہے کر لے ان کو امیدیں دلا آرزویں دلا اپنے پیادہ اور سوار لشکر ان کے پیچھے دوڑا دے جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے اللہ نے اس کو اختیار دیا ساتھ ہی فرمایا جو میرے ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا یہ ہیں اللہ کے بندے کہا فرماتے ہیں عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے آج ہماری حالت یہ ہے ہم جس راستے سے گزرے شیطان پہنچ کے اس راستے پہ آتا ہے کہ میرا دوست سے گزر رہا ہے کیوں ہم نے اپنے دائیں بائیں ہر طرف انتظامات ہی شیطان کو بلانے والے کیے ہوئے ہیں جب شیطانی آوازیں گونجیں گی گندی تصویریں دیکھی جائیں گی ناول افسانے پڑے جائیں گے اور نیم پرہنا عورتوں والے وہ سرورک اس قسم کے اخبارات گھروں میں سجائے جائیں گے تو پھر وہاں شیطان اترے گا اللہ کی رحمت تو نہیں آئے گی ہم نے انتظامات یہ کیے ہیں اس لیے ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جہاں ہوتے ہیں وہاں شیطان پہنچ کے آتا ہے آج ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے ادھر کیا تھا وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا تھا جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی قرآن پہ ایمان رکھتا تھا جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کی حالت کیا تھی ہماری حالت کیا ہے کہ اس کو دیکھ کے شیطان راستہ ہی بدل جائے سبحان اللہ مزہ آ گیا نا زندگی بسر کرنے کا یہ ہے بات کہ آدمی اللہ کی بات پوری کرنے والا بنے وہ نہ بنے جن کے بارے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ابلیس کی بات سچی کر دی ظاہر جب ہم ابلیس کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو پھر ہم نے ابلیس کی بات پوری کی ہے اور جب ہم اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں گے تو پھر ہم نے اللہ کی بات پوری کی ہے تو عجیب کیفیت اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے اور حقیقت ہے آج وہ حالات ہیں کہ ہم گنا کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ایک وقت تھا کہ لوگ چلو اگر ڈھول پیٹ لیتے کوئی موسیقی میوزک سن لیتے ساتھ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ ہے وہ ساتھ توبہ کرتے تھے سمجھتے تھے کہ ہم شیطانی کام کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے کسی مسجد کے قریب سے گزرتے بند کر دیتے کہیں اللہ کا گھر قریب آ جاتا آواز دبا دیتے کہ یہ غلط کام ہے یہ شیطانی کام ہے شیطان نے ایسی مت ماری ایسے وسوسے ڈالے اس طرح دماغ کے اوپر نفاق کا تھپا لگا دیا کہ آج لوگوں نے اس کو عبادت سمجھ لیا ہے حقیقت ہے عبادت سمجھ لیا گنا گنا نہ رہا نیکی بن گیا یہ جو گانے والے ناچنے والے ہیں ان کے مضامین آئے دن اخبارات پہ چھپتے رہتے ہیں اور وہ آیتوں کے ترجمے میں بگاڑ کے احادیث کے اندر تحریف کر کے واقعات اپنی طرف سے جوڑ کے پورا پورا یہودی کردار پیش کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی نجائز گندی پلید کوشش کرتے ہیں کہ مسیح کی بری شہ نہیں کار خیر ہے ایک کا بیان میں نے اخبار پہ پڑھا اس نے کہا کیوں تنقید کرتے ہو گانے پہ ناچنے پہ ساری دنیا ہی ناچ رہی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی صحیح بخاری میں موجود ہے آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے میری امت میں سے ایسے لوگ آئیں گے یس طور ہی جو بدکاری کو ریشم کو شراب کو اور گانے بجانے کے سامان کو وہ حلال قرار دیں گے حلال جائز قرار دیں گے ایسے لوگ آئیں گے اور دو مطلب شارحین نے اس کے بیان کیے ہیں یس تہلونا کے اور دونوں ہی آج ثابت ہو رہے ہیں کہ یستا کا ایک مطلب ہے کہ وہ واضح طور پہ کہیں گے کہ یہ حلال ہے یہ گناہ ہی نہیں یستا کا ایک معنی یہ ہے جس طرح کہہ رہے ہیں کہنے والے یہ کوئی گناہ ہے یہ تو طبیعت کو فریش کرنے کا تفریح کا ذریعہ ہے یستا کا دوسرا مطلب کہ اتنی کثرت سے یہ کام ہوگا کہ جیسے حلال ہے تو دونوں مطلب ہی موجود ہیں نا کہ جو یہ تو نہیں سمجھتے کہ یہ جائز ہے اچھا کام ہے لیکن وہ کر اتنی کثرت سے رہے ہیں جیسے جائز کام کیا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ بھی موجود ہے جو کہتے ہیں ہی جائز جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے مومن بندوں کی صفت یہ بیان کی فرمایا لا یشہدون اللہ اکبر وین لا الزور اس کا ایک مطلب تو ہے نا جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں بڑا مشہور کہ وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اس کا دوسرا مطلب جو حدیث سے ہی ثابت ہے زور کمانا گانا بجانا بھی ہے ولدینہ لا یشاد نزور فرمان رحمان کے سچے نیک متقی بندے وہ ہیں لا یشہدونزور جو گانے بجانے کی مجلسوں میں نہیں آتے لا جہاں گانا بجانا ہو جہاں میوزک کی گندی آواز ہو جہاں تبلا اور اس قسم کے آلات بجائے جا رہے ہوں فرمایا ولہ زین لا شہد نزدور رحمان کے سچے بندے وہ ہیں وہ ایسی جگہوں پہ آتے ہی نہیں ایک اور مقام پہ فرمایا من الحديث وان تم ہوئے کہا اور اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے قرآن پڑا جاتا ہے آخرت کی باتیں کی جاتی ہیں تم تعجب کرتے ہو تم ہنستے ہو تمہیں رونا نہیں آتا وان تم سام دون اور تم گا بجا کے وقت برباد کر رہے ہو وان تم سام دون اٹھاؤ عربی لغت کی کتابیں سام دون اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں صحابہ نے تفسیر کی عربی لغت میں بھی موجود ہے سام دون کا معنی گانا بجانا ہے وان تم سام دون تم گانے بجانے میں مصروف ہو اللہ نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تمہیں کیا ہو گیا وہ اللہ کی کتاب جس کام کی مذمت کرے پیغمبر کے ارشادات جس کام کی تردید کریں جس کو شیطانی آواز کہیں شیطانی کام کہیں گندا کام کہیں آج کلمہ پڑھنے والا یہ کہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے نہیں سزا ملی ہوئی ہے یہ اس سزا ہے یہ بھائیوں نے مضمون ویسے ہی نہیں سنا یہ سات سزا کا لفظ لگایا ہے جب بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اس کو جائز سمجھنے لگ جائے یہ سزا ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ میں یو شا کے رسول ممبادی دما تبینا لہل ہوتا وہ جب تبھی غیر سبیل المومنین نولی ہی ما تولا وہ نسلی ہی جہنم بسات مسیرا سورت النساء قرآن اٹھا کے دیکھو فرما جو پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے طریقے چھوڑ کے غیروں کی راہوں پہ چلے کافروں غیر مسلموں کی تکلیف کرے برے شیطانی کام کرے فرمایا جبکہ اسے پتا بھی چل چکا ہو ہدایت کیا ہے راہ حق کیا ہے فرمایا نتیجہ یہ نکلتا ہے نوبل ہی ماں طول جس گندی راہ کی طرف وہ جانا چاہتا ہے ہم اس کے دماغ کی پھرکی اسی طرف گھما دیتے ہیں وہ نسلی ہی جہنم آخر ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے وہ سات مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے یہ سزا ہے سزا نولی ہی مات کہ جب آدمی گنا کرتا رہے گنا کرتا رہے اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا رہے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو گنا نیکی نظر آتا ہے اور یہ سزا ہے اسی کو مہر کا ٹھپا کہتے ہیں جو خاتم اللہ کو قلوب میں بیان کیا گیا یہی ہے وہ مہر یہی وہ مہر ہے کہ بندہ پھر گنا کو نیکی سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ اکبر آج یہ کیفیت ہے معاشرے کی تو آپ نے فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو بدکاری کو ریشم کو گانے بجانے کو شراب کو وہ حلال قرار دے دیں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی بڑی خطرناک سزا بھی بیان فرمائی فرمایا ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اونچی عمارت کے دامن میں ہوں گے یا اونچے پہاڑ کے سائے میں ہوں گے رات کا وقت ہوگا ان کا چرواہا ان کے جانور لے کے واپس پلٹے گا ایک سائل ان کے پاس آئے گا وہ ان کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے گا لیکن وہ اپنے برے اعمال میں اس طرح مدہوش ہوں گے کہ وہ سائل کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے بلکہ کہیں گے پھر کبھی آنا سائل کو لوٹا دیں گے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات اس اونچی بلڈنگ کو یا اس اونچے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر گرا دے گا اس کے آ کے وہ مر جائیں گے جو اس پہاڑ سے یا اونچی عمارت سے بچ جائیں گے فرمایا ان بچنے والوں کی شکل اللہ بدروں اور میں تبدیل کر دے گا صحیح بخاری کی حدیث یہ گانے بجانے کو شراب ریشم کو حلال کرنے والے لوگ کہ ان میں سے کچھ اونچے پہاڑ تلے دبا کر مار دیے جائیں گے اور جو بچ جائیں گے ان کو بندروں خنزیروں میں تبدیل کیا جائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کتنا خطرناک انجام ہے کیوں بات ایک ہی ہے یا بندہ رحمان کا یا شیطان کا اگر بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے شیطان کو خوش نہیں کر سکتا اگر شیطان کو خوش کر رہا ہے تو اللہ کو پھر ناراض کر رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ راضی رہے رحمان بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں دو راستے علیحدہ علیدہ نہاری قسمیں اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں رات کی قسم جب چھام چھا جائے دن کی قسم جب روشن ہو جائے اور جو مذکر و معنس اللہ نے پیدا کیے ہیں سب کی قسم اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں ان نسا یا کم تمہاری محنتیں کوششیں تمہارے معاملات جدا جدا ہے نہ عمل ایک جیسے ہیں نہ نتیجہ ایک جیسا نکلے گا تو اس لیے رحمان کو خوش کرنے والے کام اور ہیں شیطان کو راضی کرنے والے کام اور ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دونوں طرح کے کام کرتا جائے اور کہے راضی اللہ ہو جائے نہیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے ہوں گے تو میرے بھائیوں یہ سزا ہے اس وقت غذا نہیں سزا نول ہی اللہ غذا وہ بھی ظاہری طور پہ اور وہ بھی گندے روح کی حقیقت میں کیا سزا سزا ملی ہوئی ہے اب دیکھو نا اللہ اکبر یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو گزر رہی ہے اسی مضمون کو ذرا دوسرے انداز میں سمجھو بڑی قیمتی زندگی ہے کیوں اس زندگی کا جو لمحہ گزر گیا دوبارہ ہاتھ نہیں آنا پھر اسی زندگی کے ذریعے ہم یا تو جنت خرید رہے ہیں یا جہنم کا ایندھن بند رہے ہیں تو بڑی اہم زندگی ہے نا یہ اب کسی کے دس سال گزرے کسی کے بیس سال گزرے کسی کے پچاس سال گزرے کسی کے ستر سال گزرے یہ مختلف عمروں کے لوگ یہاں جمع ہیں اتنے اتنے سال گزر گئے جتنی جتنی جس کی عمر ہے گزر گئے نا اب کوئی کسی قیمت پہ گزرے ہوئے لمحات میں سے ایک لمحہ ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتا نہیں نہ لا سکتا اتنی قیمتی ہے جس نے دوبارہ حاصل ہی نہیں ہونا اب ذرا غور کریں یہ سزا نہیں تو اور کیا ہوگی کہ اتنی قیمتی شہ آدمی شیطانی کاموں میں لگا دے اب زندگی تو گزر رہی ہے برف کی طرح پگڑ رہی ہے سویا ہو جاگتا ہو نیکی کر رہا ہو برائی کر رہا ہو زندگی گزر رہی ہے یہ ایک ایسا میٹر ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا جس حال میں بھی ہو یہ زندگی گزر رہی ہے ہاں ایک طرف وہ خوش وقت ہیں جو زندگی کے ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں قرآن کی تلاوت میں اللہ کے ذکر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں دیگر اعمال صالحہ کرنے میں وہ سرو کر رہے ہیں وہ جنت کی سڑک پہ دوڑ رہے ہیں دوسری طرف وہ ہیں زندگی ان کی بھی گزر رہی ہے سانسوں کا سلسلہ ان کا بھی جاری ہے لمحات ان کے بھی بیت رہے ہیں لیکن ان کے کام کیا ہے وہ عبادت کی بجائے ہاکی کرکٹ فٹ بال کی گراؤنڈوں میں وہ قرآن کی تلاوت کی بجائے ناولوں ڈائجسٹوں افسانوں میں وہ اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے گانے بجانے میوزک موسیقی میں زندگی دونوں طرح کے لوگوں کی گزر رہی ہے لیکن ایک جنت خرید رہا ہے دوسرا جہنم لے رہا ہے بات صرف اتنی ہے تو یہ سزا ہے نا کہ اتنی مبارک قیمتی زندگی وہ شیطان کے نام لگ جائے سزا ہے اور پھر آخر میں ایک بات سات بجے تک وقت ہے گفتگو ٹائم پہ پوری کروں گا ایک خطرناک مسئلے کی طرف توجہ کہ وہ شریعت متحرہ جو اللہ نے اتاری ہے اور وہ پیغمبر اللہ اکبر جو اللہ نے بھیجا ہے جس پر شریعت اتاری گئی ہے اللہ شریعت اتارنے والا پیغمبر شریعت کا محبت دونوں پاکیزہ ہے شریعت بھی پاکیزہ اور ستھری ہے اس شریعت کو ماننے والے بھی پاکیزہ اور ستھرے لوگ ہوتے ہیں کیوں اللہ کو پکیدگی پسند ہے عقیدے میں عمل میں اخلاق میں پیغمبر کو پقیدگی پسند ہے عقیدے میں عمل میں اخلاق میں شریعت پقیدگی کی طرف دیتی ہے دوسری وہی میں یہ اتر آئی تھی وسیبا کا ستر کپڑے صاف رکھو ساری گندگیاں چھوڑ دو شریعت ستھری ہے اس پقیدہ شریعت میں آج کے اس دور میں ایک وہ کام شروع کیا گیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ شریعت جو اتنی پاکیزہ ہے جس نے گانے بجانے کی آوازوں کو جس نے ڈھول کو موسیقی کو میوزک کو شیطان کی آوازیں قرار دیا ہے آج اس شریعت کی طرف نسبتیں کرنے والے اللہ کا نام اللہ کے پیغمبر کی تعریف والی نعتیں وہ ڈھول کی گونج میں وہ تبلے کی آواز میں وہ میوزک کی گونج میں پڑ رہے ہیں یہ سب سے بڑا شیطانی عمل ہے اس سے بڑھ کے پیغمبر کی گستاخی کوئی نہیں اللہ کے اسمائے حسنہ ننانوے نام اللہ اکبر اور جن کے بارے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھی طرح وہ یاد کر لیے اس کے لیے جنت واجب ہے اللہ کے وہ مبارک نام اسمائے حسنہ وہ پڑھے جاتے ہیں ڈھول کی آواز میں میوزک کی آواز میں پیغمبر کی نعتیں تاریخی کلمات ڈھول پیتا جا رہا ہے میوزک بج رہا ہے الیہ راجعون اللہ کا پقیزہ نام پیغمبر کی پقیزہ تعریف وہ ڈھول اور تبلے کی نجس آوازوں میں شامل کر دی گستاخ اللہ کی پناہ اتنی بڑی گستاخی اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے یہ حقیقت ہے یہ سب سے خطرناک ہے سب سے خطرناک کہ یہ جسارت ہے بہت بڑی جسارت آج لوگ کہتے ہیں ذرا ایک بات میں بہت بڑے شبے کا جواب دینا چاہتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ گستاخی ہوتی تو آسمان گر جاتا یہ کوئی بات ہے کرنے والی کسی کام کے برا ہونے کے لیے یہ دلیل ضروری ہے کہ آسمان گرے لوگوں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے بل دیے آنکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر آنے کو آ گئی اس بندے پہ بھی آسمان نہیں گرا تھا تو پھر کیا اس کی بھی گستاخی نہ ہوئی فرعون نے حضرت موسا علیہ السلام جیسے عظیم المرتبت پیغمبر کو کہا تھا دہشت گرد ہے اور تمہارا دین بگاڑنے آیا ہے آسمان تو اس وقت اس پہ بھی نہیں گرا تھا مہلت پوری کر کے ہی مرا ہے وہ تو جب فیصلہ آیا پھر مرا اسی طرح دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو گستاخی کے بڑے بڑے غلط کلمات کہتے ہیں آسمان تو نہیں گر جاتا یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو جس طرح کا مرضی عمل کرے اللہ نے ایک وقت تک جو مہلت دے رکھی ہے اللہ وہ پوری کر کے چھوڑتا ہے لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے آسمان تو نہیں گرا اس لیے آج اگر ایسے بول بولنے والوں پہ آسمان نہیں گرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ گستاخی نہیں یا برا عمل نہیں جب قرآن و سنت نے ان چیزوں کو غلط قرار دیا ہے تو پھر انہی بری آوازوں کی گونج میں اللہ کا نام اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام بتاؤ یہ گستا ہی نہیں تو اور کیا ہے یہ ایک سب سے خطرناک معاملہ ہے جو اس وقت شروع ہے اور اسے لوگ عین ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی یہ بات ذکر کی ہے وما کان سلا تو ہم اندل بیتی اللہ مقام و تس دیا پر مشرقین عرب یہ ان کا کردار تھا کہ کعبے کے پاس آ کے وہ نماز کیا پڑھتے تھے عبادت کیا کرتے تھے تالیاں بجانا سیٹیاں مارنا آج یہ تالیاں یہ ڈھول پیٹنا یہ تبلا اور میوزک آج مسلمانوں کی عبادت بنی پڑی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اللہ ہمارے دلوں سے نفاق کا گرد و غبار اتارے اللہ کرے ہمارے دل بھی وہ پکیزہ اور ستھرے دل بن جائیں کہ ہمیں قرآن پڑھ کے قرار آئے اللہ کا ذکر ہماری آنکھوں کا سرور ہو اللہ کی یاد ہمارے دلوں کی تسکین ہو ہم پریشان ہوں ہمیں دکھ پہنچے صدمہ پہنچے قرآن پڑھنے سے دور ہو جائے نماز پڑھنے سے دور ہو جائے حقیقت ہے جو نفس مطمئنہ ہے جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی کیفیت یہی ہوا کرتی تھی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ پیٹ درد سے کرا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرا پیٹ میں درد ہے کہا ہاں فرمایا اٹھو دو رکعت پڑھو اللہ درد کا پور کر دے گا وہ جن کے نفس پکیلا تھے عبادت کرنے سے ان کی تکلیفیں رفع ہوتی تھی ان کے درد کا پور ہوتے تھے ان کی بلائیں ٹلتی تھی کیوں ان کے دل ستھرے تھے ان کے دلوں کا قرار اللہ کا ذکر تھا قرآن کی تلاوت تھی تتجافا جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوف سکون اللہ فرماتے ہیں جنت کے لالچ میں اور جہنم کے خوف میں دعائیں کرتے ہوئے ان کی رات گزر جاتی تھی ان کے پہلو بستر کو چھوتے ہی نہیں تھے اللہ جالنا منہم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین